یحییٰ نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی انہوں نے نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے اللہ یہ کہ وہ اسے اجازت دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچپن